آپس میں جڑنے کی وہ مسلمان کا نرم ہونا مزاج کا نرم ہونا مزاج اگر سخت ہے تو بھی آدمی اس کو نرمی میں لانے کی کوشش کرے بنیادی چیز ہے کوئی نبی بھی مزاج کا نہیں ہوا نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فبیم رحمت من الم تب حالانکہ یہ قریش اور یہ عرب جو تھے یہ صاف کھانے والے تھے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے ان کے یہاں اخلاق نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے تو پہاڑی مزاج تھا جو آدمی اٹھ کر آئے گا تو اس کے مزاج میں سختی آئے گی اور جو پہاڑوں کے درمیان رہے گا تو اس کے مزاج میں سختی آئے گی نے لکھا ہے مزاج بہت سخت تھا ان کا لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا اور بنیادی جس سے بتائی نرم رہنا حج کر رہے ہیں اور سراقہ ابن مالک آ رہے ہیں بھاگے بھاگے اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت فلاں رحمی پہلے کر دی آپ نے وہی ہر ابن وہی آ رہے ہیں کہ آپ فلاں رحمی بعد میں کر دی آپ نے تو کوئی رہی وہی ابن مالک پہلے ڈاکٹر تھے بعد میں مسلمان بنے تو آپ زیارت پہلے جائے اگر اللہ اللہ چلاتے کہ نرمی اور اخلاق یہ بہت اونچی چیز ہے دادا گری نہیں پہلے میں نے لکھا ہے ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے نرمی اور اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچے اخلاق برتے اچھائیاں بہن حضرت عبد الرحمان ابن عوف اور خالد ابن ولی ان کے مزاج میں کوئی مناسبت نہیں تھی عبد الرحمان ابن عوف ٹاپ ٹین میں تھے ٹاپ ٹین مال کے اعتبار سے بھی اور دن کے اعتبار سے اچھا مشرہ ٹاپ ٹین دنیا والوں نے نکالا ہے یہاں سے نکالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کو کہا تھا یہ جنتی یہ جنتی ٹاپ ٹین ہے تو دنیا والوں نے جن دنیا کی جن کی طرف دنیا کی طرف پلٹا دیا تو یہ بڑے لوگوں میں تھے اور حاصل ولید یہ ینگ پارٹی میں تھے ہمارے لیے تو ساری اسی طریقے سے حضرت عمر یہ بہت اونچی تو حضرت عمر اور خالد بن ولید کی مزاج میں کوئی مناسبت نہیں تھی اسی طریقے سے حضرت عمار کی بہت اونچے لوگوں میں تھے سب سے پہلے اسلامی مسجد انہوں نے بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی یاسر بھی تھے جنہوں نے کہا کہ حضور آئے ان کی بیٹھنے کی جگہ تو کہ بنا دو تم لوگ قبا والو کیسے بناویں کہا کہ چلو میں بناتا ہوں تو سب چلو بھی چلتی پہاڑ دے وہاں سے پتھر لے کر آئے رات جب مسجد گھر بھی بن گیا جب مرد نہیں آتے لیکن ان کا خالد ولید سے کو نہیں تھا حدیثوں میں آتا ہے کس سے آتے ہیں لیکن نبھایا تو اسلام ہمیشہ یاد رکھنا قربانی والا اسلام یہ دوڑے گا جو قربانی سے آئے گا آدمی گش کر مسجد میں آئے گا اس کی عبادت میں مزہ آئے گا گش کرو گش کر کے نماز پڑھو آپ نماز کا مجھے الگ ہوگا کیا گش کیا گش کر کے نماز پڑھی بہت اونچا تو قربانی والا اسلام یہ خوب دوڑے گا اور خواہشات والا اسلام یہ نبھے گا دوڑے گا نہیں تو وہاں قربانی پر کھڑا حضور صلی اللہ علیہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بھاگے بھاگے عبد آئے ہاپتے کاپتے حضور اللہ سر وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے عبد الرحمان بہت سے کاپتے آ رہے کیا مسئلہ ہے میرے خالد سے لڑائی ہوگی یہ مجھے منورہ کا سستا ہے کہ خالد ولی سے بھی لڑائی ہوگی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کیا لڑائی ہوگی حضرت یہ مشورے کے اندر بولتا رہتا ہے اور یہ ایسا کرتا رہتا ہے ایسا کرتا رہتا ہے نیا لڑکا ہے ان سے کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے اور سارا اور آج مجھے یہ کہہ دیا یہ خالد سے ولید بھاگا بھاگے آئے ہفتے خالد خیریت تو ہے میں تو خیریت نہیں ہے خیریت نہیں ہے الرحمان کیسے ہوئے ہیں اور اردو اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور خالد سے ولیدی بھاگے بھاگے آئے ہاںپتے کانپتے جیسے ایک آدمی کا غصے کا چہرہ ہوتا ہے اب نے خیرت خیر تو خیر اچھا، بتاؤ کیا ہوا بڑے میاں عبد الرحمان ادھر ہمارے عمر کے تھے بڑے لوگوں میں تھے یعنی باعث صحابی ہے جن کے دو صحابی ہیں جن کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی ہے اور نماز سے نبی مناسب کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا ایک اکبر ابن عوف وقت میں جب کسی سفر میں حدیث میں آتا ہے فجر کی وضو کے لیے وضو وسلم تشریف دے گئے تو وہاں آپ کو دیر بہت ہوگی پانی نہیں ملا یا کوئی اس میں دیر ہوگی سورج نکلنے کا وقت قریب ہو گیا تو صحابہ نے آپ سے مشورہ کیا ابھی کیا کریں اب تو سورج نکلنے کا وقت قریب ہے نماز کا کیا کریں گے تو سورج شروع ہو جائے گا تو سب نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ دیکھو بلال تو گئے ہوئے ساتھ خادم تھے کبھی عبداللہ بن مسعود ہوتے تھے کبھی عبد بلال ہوتے تھے یہ کہا بھائی تو گئے ہوئے ہم لوگ تو نماز پڑھ رہے کم سے کم تک اچھا کون پڑھا ہے عبد الرحمان عبد الرحمان خامس ہو گئی اور عبد الرحمان ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی اتنے سامنے تو حضور آ گئے اپنا لوٹا لیے ہوئے اپنا وضو کر کے ابن ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ابھی تو صرف کے بھی شروع نہیں کی خالی نیت باندھی ہو گئے حضور صلی اللہ وسلم سے وہ جلدی جلدی دوڑے دوڑے جیسے آ کر مسلح کی طرف نہیں آئے یعنی وہ جو مختلف ہوتے ہیں نا وہاں پر کئی برقی ازر کھڑے ہو گئے نماز کے لیے اللہ اور عبد الرحمان دوف نے پوری نماز پڑھائی اس پر صحابہ کہتے تھے کہ تیرے لیے بڑی بشارت ہے نبی کی تیرے پیچھے نماز پڑھی گئی تیرا ایمان تو پکا ہو گیا ان کو صادق الایمان کہتے تھے عبد الرحمان کو بڑے لوگوں میں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر وقت تو قریب آیا تو سلما کچھ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی آنکھوں میں آنسو تھے حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں آپ کے جانے کے بعد ہمارے گھر کا خرچہ کیا ہوگا ماؤں نے کہا تو آپ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا کہ تم جو ہے گھر کے خرچے کا فکر مت کرنا ایک ایمان آدمی آئے گا جو تمہارا سارا خرچہ اٹھائے گا اتنا جملہ کہا ایک صادق المان آدمی آئے گا جو تمہارا سارا خرچہ اٹھائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ عبد الرحمان بن ہم ہے اور انہوں نے سارا خرچہ ماؤں کا ترکیب سے با خرید لیا اور کا اس کی جتنی آمدنی ہے ماؤں کے پاس دے تو سب سے پہلے وہ کوٹلی اچھی نہیں سب اچھی تاجر لوگ دیتے ہیں سب سے پہلے یہ پوٹلی آتی تھی عائشہ کے پاس جتنی مائیں تھیں اس اعتبار سے عائشہ کے پاس اس کو آ جاتا تھا عائشہ جو ہے وہ سب کے پاس بھیج دیتی تھی فلما کو دیا فلما کو دیا فلما کو دیا فلما کو دیا فلما تو کچھ حالات کی وجہ سے عبد الرحمان اس کو جو ہے وہ بیچنا پڑا تھا ہاں، تو بہت بڑی رقم آئی اس وقت میں رقم یہ کاغذ کی نہیں ہوتی تھی کاغذ کی رقم جو ہے نا ڈالر کی شکل میں ہو کرنسی کی شکل میں ہو یہ تو بہت بات کے پیداوار ہے اصل پیسہ وہ آسمان کی پیسہ ہے سونا اور چاندی گرہم دینا یہ اصل پیسہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا گرہم اور دینا لیکن علماء نے لکھا ہے کہ گرہم تو ہم کہتے ہیں غم کو کہ اس کا غم ہوگا اور دینار کہتے ہیں آگ کو اس میں آگ ہوگی دونوں چیزیں لکھی ہو خوب وہ بوریوں میں پیسے آئے اور عائشہ کو دیے تو عائشہ نے کہا میں کروں گی جو زندہ ہے مائیں ان کا الرحمان ابن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں خالد بن ولید کو کیا ہوا خالد تو میری ان سے لڑائی ہو گئی معاف کریں جو ہے حضرت میں نے لڑائی نہیں کی اس نے لڑائی کی بات چل رہی ہے جذباتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یہ اصول ہے آپ نے فرمایا خالد بات سن عبد الرحمان ابن عوف کا احترام کرو اس لیے کہ یہ بدلی ہے بدلی نہیں ہے خالد بدلی نہیں ہے بات میں آئے لیکن یہ بدلی ہے بدل والوں کا اللہ کیا بہت اونچا مقام ہے تم کیا احترام کرو خالد ولید نے کہا حضرت کیا احترام کرو یہ بھی کہ مجھے شرط نہیں ہے یعنی یہ بھی کچھ رہتے ہیں سب کچھ احترام کرو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نواب کی متوجہ ہوئے اور کہا کہ عبدالرحمان الرحمان خالد کا احترام کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے دونوں کو جوڑ دیا یہ بھی کی یہ بھی کی برائی نہیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ امت جو چلے گی وہ جوڑ سے ہی چلے گی اور توڑ سے معاملہ ختم ہو جائے گا تعریف کی مزاجوں مزاجوں کو جوڑ نہیں ہو سکتا لیکن دلوں کے اندر جوڑ ہوگا اخلاق بتائے گی رحمت مین اللہ پیارے نبی جی یہ تو ہماری رحمت تھی کہ آپ نرم پڑ گئے ملو مطلب کنتا اگر آپ گئے تو سخت کے ہوتے اور بہت دل کے ہوتے یہ سارے صاحب آپ کو چھوڑے بھاگ گئے ہوتے اس لیے اس کو بتائے کہ سب سے پہلے اگر کسی کی چوک آ جائے تمہارے سامنے تو آپ اندر اندر معاف کر دیجیے صافوان ہوم کوئی بات نہیں دوسرا بستا پھر لاؤں چپکے چپکے ان کے لیے استغفار کیجیے میں نے تو معاف کر دیا معاف کر دے اور تیسرا کے اس کے ساتھ جو ہے معاملہ مشورہ کیجیے لیکن مشورے کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے چالاکی مشورے میں چالاکی آ گئی تو مشورہ نہیں رہا وہ تو سیاست بن گئی چار رہا بتائے معاف کیجیے استغفار کیجیے ان سے مشورہ کیجیے اور چیز آپ کسی چیز سے طے کر لیں اللہ پر بھروسہ کیجیے ان اللہ کے لیے اب اللہ کی مدد آپ کو بتائے گی اس کی یہ صحیح بخاری ہے کہ میری امت کو یاد رکھنا ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا بخاری میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ مسجد نبی کے باہر سو اونٹ کھڑے ہوں گے موٹے تازے لہیم شہید خوبصورت سو اونٹ اور ہر آدمی کہے گا ارے واہ کتنا اچھا اونٹ ہے کتنا مہنگا ہے اور کتنا اور اس پر سواری کر کے میں منزل پر پہنچ جاؤں گا بیچوں گا تو پیسہ بھی آئے گا کاٹوں گا تو گوشت بھی نکلے گا لیکن یاد رکھنا میرے امتوں کے ایک اوٹ بھی تمہیں منزل تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوگا لکھے گا بہت اچھا لیکن ایک اوٹ بھی تمہارے کام تو نہیں ہوگا یہ حدیث نہ سکے کیا مطلب ہے حدیث کا یہ سوچ بہت کیسی بات ہے کیا مطلب یہ آنے کے اونٹ سو اونٹ ہے اچھے ہیں اس کے وہ بخاری نے اس کا بھاپ باندھا ہے تغیر الناس کہ لوگ بدل جائیں گے بڑے اچھے اچھے لوگ لگیں گے تو ساتھ تک پہنچا دے گا یہ میرا کام کر دے گا ایک تمہارے کام کا نہیں ہوگا اندر سے مرے ہوئے ہوں گے فتنوں کا زمانہ ہوں دنوں کہ اندر سے آدمی چل جاتا ہے اخلاقی کی وجہ سے اندر سے بگڑ جاتا ہے سختی کی وجہ سے اندر سے بگڑ جاتا ہے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کرتے مشرقین کے ساتھ منافقین کے ساتھ کہ رئیس المنافقین حدیث حجی شریف میں آتے ہی بخاری کی حدیث ہے کہ اس کو دفن کر دیا اس نے دفن کر دیا اس نے پوچھا عبداللہ صحابی سے انتقال ہو گیا دفن بھی کر دیا اچھا تو اس نے خبر کھلوائی خبر کتنی کسی چیز ہے منشی کی خبر کھلوا رہے خبر قبر کھلوائی قبر کھلوا کر اس کی لاش کو نکالا لاش کو نکال کر اپنے اپنے ران پہ رکھا کچھ پڑھ کے دم کیا اور اپنا ڈبا پہنایا اور پھر داخل کر دیا قبر میں کی اخلاق کی چوٹی پھر جبری لائے ہیں فوراً فوراً آئے نازل ہوئی لا تو صلی علی حد من ما ولا تقم علی قبری انہوں کو حضر باللہ و رسولی و حاتو و ہم فاسقون نبی جی اب ان کے قبر پر کھڑے مت رہنا اب جنازہ مت پڑھنا ہے ان کا ان کے قبر پر کھڑے رہنے کی بھی اجازت نہیں اس کے آرڈر بھی بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ منع تو آپ نے فرمایا سب کو ویسی آیا کہ نازل ہو گئی اب نہیں کروں گا یعنی کھڑکی کھلی ہوئی رستہ تھا میں نے خراب رکھی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا تو عمر نے پیچھے سے کھینچا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں یہ اس کے جنازہ ہم نے فرمایا ہے کہ دیکھو تو ان کی معافی تو ہوگی نہیں سکول تو سب علم سب یہ مر فلن فلنگ اللہ آپ نے فرمایا اللہ نے ستر مرتبہ کہا ہے ہو سکتا ہے اس سے مرتبہ معافی مانگ لو ان کی معافی ہو جائے چونکہ رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ ہر دائی اخلاق والا ہوگا اور نرم ہوگا جہاں دنیا میں ہمارے جتنے شرائے ہیں میں ان کو کہتا ہوں تمہارے شورا میں اصل نرمی ہے تمہارے ملک میں کام چلے گا اور تمہارے شورا میں سب سے کام نہیں چلے گا اٹک جائے گا کام چاہے عربوں کی شورا ہو چاہے ہندوستان والوں کی شورا ہو جو کام لے کر چلنے والا سب ہے وہ گا تمہارے میں اگر نرمی ہے تو کام برابر چلتا رہے گا کیونکہ نرمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے سختی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہی نہیں ابن عبداللہ البجلی یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور حضور نے دیکھا کہ جریر آئے جریر خطبہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے مسافر کیا یہ جو ہم مسافر کرتے ہیں آپ سے ہمارے چہرے سے مسافر نہیں ہوتا تھا یہ یمن والوں کا ہدیہ ہے یمن ہی آتے تھے مدینہ منورہ میں یمن والے آپس میں مسافر کرتے تھے تو اس سے بیٹھے بیٹھے دیکھتے تھے ہم نے بنوایا یہ بہت اچھی چیز ہے یہ لوگ پھر آپ نے مسافر کے فضائل بیان کی بے مسافر کرو گنا معاف ہوں گے بے مسافر کرو محبت بڑھے گی یہ باتیں بیان کی لیکن ہماری شریف میں مسافہ نہیں ہوتا تھا کوئی جانتا ہی نہیں تھا مچھلی زندگی میں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا مسافر کے فضائل لیکن یمنی آتے تھے وہاں مدینہ منورہ میں نے یمنی تو یمن کہ اس نے دیکھا کہ لوگ یہ عادت ان کی اچھی ہے تو آپ نے مسافر کے فضائل بہت بیان کی مانتا نہیں قرآن کو الگ چیز ہے بعض لوگوں عادت ہوتی ہے اور یہ قرآن کو کریں گے جی مانخا تو آدمی اپنی بیوی سے کرتا ہے یا اپنے بچے سے کرتا ہے یا اپنے خاص دوست سے کرتا ہے خان کا مانتا کرنے کی ہوتی ہے نہ مسافر اب مانتا کرنا ہے تو والے کا تعلق دیکھے گا کہ تعلق کتنا ہے پورے مجلس سے نہیں ساؤتھ افریقہ کا ہمارا سفر ہوتا ہے تو جب مسافر کے لوگ آتے ہیں تو میں شرط بتاتا ہوں کہ معانقہ نہیں ہوگا بھائی ساؤتھ افریقہ میں لوگوں کو معانقہ کرنے کی بہت عادت ہے پھر کچھ بھی کریں گے تو وہ مجھ سے بڑی ہوں گی مجھے جھوٹ ہوگی تو سامنے والا آدھا اسی میں آدھا بیمار ہو جائے گا سامنے والا تو مسافر کے فضائل بہت بیان کیے صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیے کے فضائل بیان کیے کیا تھا یہ بات میں کہتا ہوں کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے کینسر جیسی کہ کوئی بھی دوا علاج یا یعنی کچھ بھی علاج کم نہیں دیتا یہ بہت اہم بات ہے جو قرآن نے کہ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے سب کافی پہنچ جاتا ہے روحان کی اتنے آ جاتے ہیں تو کوئی علاج نہ اس کو قرآن فائدہ دے گا نہ اس کو حدیث فائدہ دے گی تو مر گیا اندر سے تو محبت کرنے کے دو راستے ہیں کسی کی محبت لڑانی ہدیہ دو تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جتنا بھی ہدیہ دو وہ اندر سے بدلیں گے نہیں ان کا معاملہ وہی کڑا کڑا رہے گا تو مطلب اسے کینسر لگ گیا ہے یہ آدمی سدھرنے والا نہیں ہے کہ آپ ہدیہ دو محمد صحابو اس سے بھی آدمی ٹھیک نہیں ہوتا اس مطلب کہ آدمی ختم ہو گیا اندر سے اسی طریقے سے بعد لوگ ہوتے ہے کہ جتنے حدیث سے بیان کرو جتنے فضائل بیان کرو جتنے جو بیان کرو لیکن مجھے جو کرنا ہے وہ کروں گا وہ آدمی بھی ختم ہو گیا اندر اب اس کے سدھرنے کا کوئی چانس رہا نہیں دل اس کو کہتے ہیں قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کھلو گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے گمراہی کے مہر لگائی ختم اللہ والا کلو کہ اللہ کا موہر کہ سدھرنے کا کوئی چانس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے ایک آدمی تھا مدینہ منورہ میں تو یہ بہت ہی مدینہ منورہ میں فتنے پھیلاتا تھا حضرت کی حالت بہت فتنے پھیلا دے ادھر کریں حضرت عمر نے آ کر حضور صلی علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ یہ آدمی ہمارے مرکز میں ہے یہ بہت فتنت کرتا ہے اور فلاں عورت ہے ریحانہ نام تھا اس عورت کا وہ ریحانہ جو ہے مدینہ والی یہ بھی عورتوں کے اندر بہت فتنے کرتی ہے ماں ان کو لڑاتی تھی آپس میں بھی دل کے بعد ادھر کرے تو میری رائے یہ ہے کہ یا تو آپ ان کو قتل کرنے کا فیصلہ دے دو یا ان کو مدینہ سے نکالے تو آپ نے کہا کہ دیکھو عورت کو میں نکالنے کا نہیں کہہ سکتا عورت کر جائے گی اس اس کے بعد کا شوہر ہے اس کے بچے ہیں اس کی پریوار ہے البتہ مرد جو ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے لیکن کسی کو نکال دینا دینا تو مدینہ منورہ سے نکل جاؤ یہ ہمارے خان کے خلاف ہے اب کرنا ایسا ہوا ہے خود معاملہ حضور کے ساتھ پڑ گیا اس کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کر کی یہ کیا فلاں یہ کیا فلاں کیا تو حضور کو تو پتا تھا کہ یہ ہے آپ ایسا تو آپ نے جو ہے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے آپ نے فیصلہ کیا کہ دیکھو آپ جو ہے نا یہاں سے خائف چلے جاؤ مکہ نہیں مدینہ نہیں لیکن دونوں مرکز ہیں مکہ بھی تو مرکز ہے مدینہ بھی مرکز ہے تم جو ہے خائف چلے جاؤ تمہیں کبھی عمرے کے لیے آنا ہے مدینہ منور آنا ہے تو ویزا لے کر آنا ہے ویزا لے کے جانا ہے یعنی مختصر وقت کے لیے آنا آدمی کو عمرے کے لیے آنا ہے تو عمرے کے کو بھی منع نہیں کر سکتا رہو تاریخ میں یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کیا اپنے انتقال سے پہلے اور ان سے کہا کہ اس لیے کہ تو ہمارے ہماری اجتماعیت کی بنا بالکل ہو گیا فیصلہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا وصال ہونے کے بعد لوگ آئے حضرت ابو بکر کے پاس یہ کہا کہ وہ آدمی جس کو حضور نے کتنے بجے ہیں ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آدمی کو نکالا تھا سب کو معلوم تھا جانتا تھا کہ اس کو حضور نے کہا کہ تم تائف چلے گا مت ٹھہرنا بدلے مت ٹھہرنا اپنے کے بچوں کو اور تمہیں وہاں جانے کا جو خرچہ ہوگا وہاں رہنے کا جو بھی گھر وغیرہ زمین وغیرہ ہم بیت المال میں دے دیں گے لیکن آپ ہماری مدینہ کی فضا بگاڑ رہے ہو سب سے کے بعد اس کے رشتے دار آئے عورتیں آئیں کہ حضرت وہ چلے گئے وہاں ہمارے گھر کے بڑے ہیں آپ فیصلہ کریں کہ وہ یہاں آ جائیں تو صدیق اکبر نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے میں داخل نہیں کر سکتا وہ تو وہی ہے وہ تو وہی میں داخلہ بہت کوشش کی سچے اکبر تھوڑے سے نرم بھی پڑے گئے چلو یعنی بلا لو اس کو لی ہوگی اس نے حضرت عمر نے کہا کہ حضرت کیوں نرم پڑے آپ حضرت عمر کہہ رہے کہ آپ کیوں نرم پڑے تو اس کو پتا لی ہوگی حضرت عمر نے کہا کہ یاد رکھنا آپ بالکل نرم نہ پڑنا اگر آپ نرم پڑیں گے میری آپ کی ٹھنڈ جائے گی حضور یہ نکالا ختم ہو گیا پھر ادو زمن نے جملہ کہا یہ وہ آدمی ہے جس کے اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی ہے اب اکبر کا ہو گیا ان کے پاس اب آئے حضرت عمر اب حضرت عمر کے پاس درخواست پہنچی کاغذات مر عورتیں ان شاء اللہ آئندہ ہفتے پورا کر دیں گے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹبلی ڈاٹ کام آف